چلیے اب انہی آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر 236 سے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردو لهن فریدہ قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی اس حالت میں کہ نہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہے نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہے ان کو کچھ سامان دے دو وسط والے پر اس کی وسط کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی تنگ دستی کے مطابق بھلے طریقے سے دینا ہے یہ حق ہے نیکی کرنے والوں پر اس آیت سے رکوع کا آغاز ہے پیچھے سے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے طلاق نکاح خلا کے مسائل سامنے آئے اور آپ نے ایک چیز اگر محسوس کی ہوگی پچھلے سبق کو سامنے رکھتے ہوئے بھی تو وہ یہی ہے کہ نکاح ہو یا طلاق اس کی بات کرتے ہوئے بار بار تقوا اور احسان کی تلقین کی جا رہی ہے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کسی حکم کو اس کی اصلی روح کے ساتھ عمل میں لانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ معاشرے کے افراد صرف قانونی معاملات ہی نہ کرنے والے ہوں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنے والے ہوں اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ کل ہر معاملہ رب کے سامنے پیش ہونا ہے نہ تو وہاں خوبصورت لفظ بول کے چھٹ سکیں گے اور نہ تعویلیں کر کے چھٹیں گے تو بہتر ہے کہ دنیا میں ہی دوسروں کے ساتھ بہتر معاملہ کر لیا جائے اس کے بعد اکثر اگر آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو یہ فضا نظر نہیں آتی اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف نکاح کے آداب ہی نہیں بتاتے بلکہ چھوڑنے کے آداب بھی بتاتے ہیں یہاں آیت بیسیکلی حق مہر کی ہے لیکن حالات وہی ہیں کہ چھوڑ رہے ہو ایک اور گھر ٹوٹ رہا ہے کس صورت میں آئیے دیکھتے ہیں لفظوں کے ساتھ ساتھ لا جناح علیکم تم پہ کوئی گناہ نہیں کس پہ علیکم کم کی ضمیر ہے مسلمان مردوں کی طرف تم سارے مسلمان گناہ کی بات نہیں تم پر کیا بات ان تلق تنسا کہ تم عورتوں کو تلاک دو کس صورت میں جب کہ مالم تمسو ہننا پہلی کنڈیشن آپ اس پہ نمبر ون ڈال سکتے ہیں کہ تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا تمسو ہننا یہاں کنایا ہے جمع کا انٹر کورس کا ریلیشن شپ قائم نہیں ہوئے اور ہماری زبان میں ہم اس کو کیا کہیں گے رخصتی نہیں ہوئی نکاح ہو گیا ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور دوسری کیا صورت تھی او تفریدو لہن فریدہ یا تم نے فرض کیا ہو ان کے لیے حق مہر یا تم نے مقرر کیا ہو مہر یہ بھی اصل میں لم کی وجہ سے نہیں میں ہے اگر ہم اس کا صحیح معنی دیکھنا چاہیں تو ہم کیسے دیکھیں گے او لم لہن فریدہ تو دوسری صورت کیا ہے کہ حق مہر مقرر تو ہوا تھا لیکن کتنا دیا جائے گا اس کا تذکرہ نہیں ہوا تھا اور یہ چیز جائز ہے اب یہ دو صورتیں ہیں بس جہاں پہ بات ختم ہو گئی اتنی بات کا مطلب کیا ہے ہمارے اپنی زبان میں کوئی مرد اپنی اس بیوی کو طلاق دینا چاہے کہ جس کے ساتھ ابھی رخصتی کی بھی نوبت نہیں آئی اور جس کی نکاح کے وقت حق مہر کی مقدار بھی مقرر نہیں ہوئی تھی بس یہ کہہ دیا گیا تھا ہاں دیں گے کچھ بھی یعنی کچھ تذکرہ کر دیا تھا لیکن ایک حتمی بات نہیں ہوئی تھی اب آگے کیا ہوا خاموشی ہے لیکن انداز بتا رہے تلق تم سے کہ حالات بگڑ گئے نہیں بنتی بعض دفعہ نکاح ہو جاتے ہیں بعض دفعہ ٹیلی فون پہ نکاح ہو جاتے ہیں بعد میں حالات بگڑ جاتے ہیں بعض دفعہ ایک کہیں دوسرے ملک میں پھنستا ہے کوئی دوسری جگہ جاتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں میں پابندیاں ہیں کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ شادی ہو سکے یا رخصتی ہو سکے ماں باپ انتظار کرتے ہیں ایک سال دو سال پھر بیٹی والوں کو فکر ہوتی ہے کہ اب ہم کب تک اس کو بٹھائیں گے اور اگلے پانچ چھ سال میں بھی کوئی امکانات نہیں کہ لڑکا واپس آ سکے یا لڑکی وہاں جا سکے تو پھر گھر کے لوگ سوچتے ہیں کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ پھر کہیں اور کر دیتے ہیں اب جب کہیں اور کرنے کی بات ہوتی ہے تو پہلا نکاح راستے میں رکاوٹ بننے لگتا ہے تو پھر کیا کیا جائے لٹکایا جائے اب لڑکی کو سزا دی جائے نہیں نہیں کوئی بات نہیں لا جناح علیکم گناہ کی بات نہیں بعض حالات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جس میں چھوڑنا رکھنے سے زیادہ نیکی ہوتی ہے جی ہمارے ہاں طلاق کے موضوع کو ایک ایسے پردوں میں چھپا دیا گیا کہ اس کا لفظ آتے ہی طبیعت کے اوپر بوجھ پڑتا ہے اور وہ لڑکیاں جن کی زندگی میں یہ حادثہ ہو جاتا ہے وہ ساری زندگی اپنے آپ کو مجرم گردانتی ہیں گھر والوں پہ بوجھ محسوس کرتی ہیں خاندان میں ان کے سر نیچے ہو جاتے ہیں اور کسی محفل میں وہ مسکرا نہیں سکتی کسی موقع پہ شادی کی رسومات میں شرکت نہیں کر سکتی لوگ ان کو دیکھ کے ہی ایک ایسی نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی مجرم ہے حقیقت یہ ہے کہ جس طرح صحت کے ساتھ بیماری ہے خوشحالی کے ساتھ تنگ دستی ہے اسی طرح نکاح کے ساتھ طلاق بھی ہے یہ اتنی بری چیز نہیں تھی جتنی آج ہمارے معاشروں میں یہ بن چکی اور نتیجہ کیا ہے کہ لوگ ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے خراب سے خراب حالات میں مزید ظلم کرنے کا موقع دوسروں کو دیتے رہیں گے لیکن طلاق نہیں لینا چاہتے کیوں کہ بعد میں باتیں سننی پڑیں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم آیت کے آغاز کو بھی غور میں رکھیے گا کہ بات ہی اس لفظ سے شروع ہوئی کئی اور انداز ہو سکتے تھے اس آیت کے شروع ہونے کے کہ اگر تم نے کسی سے نکاح کیا پھر اس کو طلاق دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے اس میں کوئی گناہ نہیں نہیں لفظ لا جناح علیکم کہہ کے اس کو امفیسائز کیا گیا کیونکہ کسی بھی آیت کا جو بالکل پہلا حصہ ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے اصل جو روح ہوتی ہے اس آیت کے اندر چھپی ہوئی وہ اس پہلے لفظ میں ہوتی ہے یہ چیز ایک آپ کے تدبر میں کام آئے گی کبھی بھی آپ کسی آیت پہ تدبر کرنا چاہیں تو تو یہاں جو بات سمجھ میں آتی ہے ایسے لگتا ہے کہ اس معاشرے میں بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے کہ ایسے تعلقات جس میں طلاق کی نوبت آ جاتی تھی تو لوگ اس کو معیوب سمجھتے تھے تو فرمایا کوئی گناہ کی بات نہیں یہ بالکل وہی انداز لگ رہا ہے جیسے پیچھے صفا اور مروہ کے بارے میں بھی آیا تھا کہ تم پہ گناہ نہیں کہ اگر تم ان دونوں کے بیچ میں طواف کر لو تو بہرحال جس معاشرے میں قرآن پاک نازل ہوتا تھا اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو پھر بات بہت ہی اچھی طرح سمجھ آتی ہے تو پہلی بات کیا سمجھ آئی سائد سے کہ حالات کے مطابق اگر طلاق لینی پڑے تو یہ گناہ نہیں جب اللہ کی نظر میں وہ گناہ نہیں تو ایسا کام جس کے ساتھ ہو وہ معاشرے کی نظروں میں بھی گناہ گار نہیں بننا چاہیے بعض دفعہ وہ خود ہی اپنے آپ کو ایک ایسے جال میں سمیٹ لیتا ہے کہ دوسروں کے دل میں نہ بھی ہو تو وہ سے کمتری میں آتا ہے تو یہاں یہ آیت ہم سب کو پیغام دیتی ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں کبھی بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے بعض لوگ بالکل قریب المرگ بیماریوں پہ پہنچ کے پھر صحت یاب ہو جاتے ہیں بعض بزنس بالکل فلاپ ہوتے ہیں اور پھر اٹھ جاتے ہیں تو وہ لڑکی خاص طور پہ اس لیے کہ ہمارے ہاں عموماً لڑکی ہی بدنام ہوتی ہے وہ لڑکی بھی ایک وقت آئے گا کہ معاشرے کے اندر ایک بہترین بیوی کے روپ میں پہچانی جائے گی لیکن اس کو وقت کا انتظار کرنا ہے پہلے معاملے صاف ہو جائیں تو آگے مستقبل کے راستے دیکھنے بعض لوگ زندگی میں ایک عجیب معاملہ کرتے ہیں اور وہ کیا ہے پیچھے ہی دیکھتے رہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ زندگی کے سفر میں پیچھے نہیں آگے دیکھنا ہے اس کی بہترین مثال تو مجھے ڈرائیونگ کرتے ہوئے دکھتی ہے جب لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں سامنے دیکھتے ہیں نا ایک لگا ہوتا ہے بیک مرر دیکھنا ہے اس میں ضرورت پڑے گی کبھی کبھی ہر وقت نہیں اب اس ڈرائیور کو کیا کہیں گے جو صرف بیک مرر میں دیکھتا رہے کیا اس کی آگے اس سے بڑا حادثہ ہونے کی امید نہیں پیچھے والے سے تو بچ جائے گا آگے والے سے نہیں بچے گا تو زندگی میں کامیابی کا ایک اصول نوٹ کریں اپنے لیے کہ آگے دیکھنا ہے جو ہوا سو ہوا مٹی ڈالو جانے دو تھا ایک حادثہ گزر گیا تھی ایک بیماری کٹ گئی اللہ نے میرے درجے بلند کیے اللہ نے میرے گناہ چھاڑے اللہ نے مجھے مستقبل کے لیے کوئی بڑے خاص کام کے لیے تیار کیا آگے چلو پھر آگے چلو گے تو راستے ملیں گے ایسی ایسی کہکشائیں نظر آئیں گی کہ وہ پچھلے سارے زخم بھول جاؤ گے یہ پیغام ہر اس بچی کو دینے کی ضرورت ہے جو ایسے حالات سے گزر رہی ہے ہمارے ہاں عموماً اس سے بالکل برعکس دل توڑ دینے والے جملے بولے جاتے ہیں تسلی بھی دی جاتی ہے تو ایسے لفظوں میں کہ اس کا غم اور ہرا ہو جائے کسی کے زخم ایسے بھرنے کی کوشش کیے جاتے ہیں کہ وہ اور کھل جائیں اگنور کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو ایسی باتوں کو کوریتنا نہیں چاہیے اگر ہمارے ارد گرد ہمارے معاشروں میں دوستوں میں خاندانوں میں کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو تو یہاں بیٹھے ہوئے آج نیت کیجیے کیونکہ آپ قرآن کے طالب علم بن کے بیٹھے ہیں آپ رب کے پیغام کو سمجھ رہے ہیں تو آپ نے اپنے ساتھ پہلی کمٹمنٹ آج کے سبق کی لکھنی ہے کہ میں نے کبھی کسی ایسی لڑکی یا لڑکا مرد یا عورت اس کے معاملے میں دلچسپی نہیں لینی کوریت نہیں کرنی کیسا کیوں ہوا بہت زیادہ استفسار نہیں کرنا ان کو گھور گھور کے نہیں دیکھنا اشارے نہیں کرنے محفلوں میں ان کے ساتھ تاکہ وہ بھی معاشرے میں کھل کے جی سکیں سانس لے سکیں ہم بعض دفعہ لوگوں کو گناہ گار کر دیتے ہیں جبکہ رب کہتا ہے کہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ان تلق النساء ما لم تمسو ہن او تفریدو لہن فریضہ اب دو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں رخصتی سے پہلے بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں اور دوسری صورت کیا ہے حق مہر مقرر نہیں کیا اب طلاق کا نوبت آ گئی موقع آ گیا تو کیا کیا جائے وہ مت اس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں پھر ایسی عورتوں کو متا دے دو کچھ نہ کچھ فائدہ دے دو یاد رکھیے کہ یہ مت ہننا حق مہر نہیں ہے حق مہر کا تذکرہ ہوا تھا لیکن مقدار مقرر نہیں ہوئی تھی طلاق کی نوبت آ گئی ٹھیک ہے ہو سکتی ہے لیکن کرنا کیا ہے متا دے دو اب یہ متا کیا ہے اس کو مہر مثل کہتے ہیں مہر مثل یعنی اس معاشرے میں موجود عورتوں کے جو حق مہر عموماً رکھے جاتے ہیں اس کے مثل اس کے برابر برابر کا مہر کہہ لیں اس کی خالہ کو پھوپھیوں کو باقی بہنوں کو یا اس معاشرے میں عموماً عورتوں کے جو حق مہر باندھے جاتے ہیں پھر اس عورت کو اتنا دیا جائے گا اور جتنا کوئی دے دے اور طریقہ بھی سکھا دیا الموسی اوپر وسط والے کے یہ منہ سے ہی کیا ہے اس کے نیچے آپ پیرو ڈاؤن ڈال کے لکھیے دولت مند شوہر یعنی وہ شوہر جو طلاق دے رہا ہے اور دولت مند تھا بہت دولت ہی وسط والا تھا کھاتے پیتے گھر کا تھا اچھا تھا دولت کی کثرت تھی وہ طلاق دینے والی بیوی کو کیسے کتنا دے گا قدر ہو اپنی قدرت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق مثلاً ہزاروں کماتا ہے تو ہزاروں دے دے لاکھوں کماتا ہے تو لاکھوں دے دے سو کماتا ہے تو سو میں دے دے جتنی اس کی وسط ہے یعنی حق مہر اسٹیٹس کے مطابق ہوگا لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ایک عورت کو فائدہ دینے کے لیے اور وہ المقتیری قدر ہو تنگی والا ہینڈ ٹو ماؤتھ بہت لمیٹڈ منی ہے اس کے پاس پوری نہیں پڑتی جتنا بھی کماتا ہے تو وہ پھر اپنی وسط کے مطابق دے گا اور یہ حکم کیوں ہے متام بل معروف فائدہ اٹھانا ہے معروف طریقے سے چھوڑتے ہوئے بھی معروف کیوں حقن المحسنین یہ حق ہے محسنوں پر ذرا غور تو کیجئے یہاں محسنین کون ہے آپ کہیں گے نیکی کرنے والے نہیں وہ تو ایک عام معنی ہوتا ہے وہ تو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے علم کی محفل میں بیٹھے کو ایک ایک لفظ سے جب تک دس دس معنی نہ سمجھ آ جائیں یا اس سے کم یا اس سے زیادہ تو تسکین نہیں ہوگی محسن کون ہے یہاں طلاق دینے والے مرد محسنین تم طلاق دے رہے ہو اس میں بھی احسان کو نہیں چھوڑنا تم طلاق دے رہے ہو اس کے دوران بھی کوئی نیکی کر لو تمہیں گھر توڑ رہے ہو اس کے ساتھ بھی تم کچھ ایسے مرہم رکھ دو ان زخموں پہ کہ جس سے اس کے کچھ نہ کچھ زخم تو بھر جائیں حقیقت یہ ہے کہ انسان کا بدلہ کبھی مال نہیں ہو سکتا آپ کو انسان کی ضرورت ہے اور کوئی آپ کو مال پیش کر دے ضرورت پوری نہیں ہوگی شوہر بیوی کے ہاتھ میں کتنا ہی مال کیوں نہ دے دے اور خود اویلیبل نہ ہو تو بیویوں کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ہوتے ہیں بھائی بہن پوچھے نہ دیکھنے نہ آئیں خوشیوں میں شامل نہ ہوں اور مال بھیجتے ہیں تو دل خوش نہیں ہوتا لیکن مال میں کچھ نہ کچھ فائدہ پھر بھی ہوتا ہے ایک عورت جب طلاق پاتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اب دنیا دھیر ہو گئی ساتھ چھوٹ گیا کچھ ساتھ بیتے ہوئے دنوں کی یادیں بھی ہو سکتی ہیں ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے کوئی دن سہانے ہو سکتے ہیں چاہے وہ تھوڑے ہی ہوں اب چھوڑ رہے ہو تو اس انداز سے چھوڑو کچھ دے دو کتنا پیارا ادب ہے کہ تحائف کا تبادلہ صرف اچھے حالات میں نہیں پسندیدہ حالات میں ہی نہیں ناپسندیدہ حالات میں بھی کرو ایک گفٹ تم نے شادی کی رات دیا تھا منہ دکھائی کی صورت میں آج یہ گفٹ تم اس کو تب دے دو جس کے بعد اب تم یہ منہ نہیں دیکھو گے رخصتی کے وقت کے تحفے ملاقات کے وقت کے تحفوں سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں کیونکہ جب انسان ساتھ رہتا ہے پھر تو اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں خوش کرنے کے نیکیاں پانے کے اس عورت کے نان نفقے کے تم ذمہ دار ہو کے نیکیاں کراؤ گے لیکن اب یہ عورت جا رہی ہے تمہارے ہاتھ سے نیکیوں کا ایک موقع جا رہا ہے تم اس کو جو مال دے سکتے تھے جو تم اس کو کھلا کے اس کی نمازوں میں شامل ہو سکتے تھے تمہاری چیزوں کو استعمال کر کے یہ اگر کوئی اللہ کو راضی کرتی تھی تو یہ تمہیں فائدہ ملتا تھا اب یہ موقع جا رہا ہے تو جاتے جاتے کچھ دے دو کیسا ادب ہے یہ کیسا اخلاق ہے ہم نے تو کبھی اپنے معاشروں میں یہ نہیں دیکھا یہاں تو رخصتی ہو رہی ہے طلاق ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ فرمار متام بالمعروف معروف ہی حق نلمخن یہ مومنوں پر حق ہے یہ فرض ہے حق فرض کے لیے بھی آتا ہے اور وہ عمل کرنے والے تھے انہوں نے کیا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی ایک روایت میں میں نے پڑھا کہ انہوں نے دس ہزار درہم دیے دوسری روایت میں میں نے پڑھا بیس ہزار درہم دیے یعنی دو مختلف جگہوں سے میں نے اس کو ٹیلی کیا بہت بڑی رقم ہے یہ اس دور میں آپ دیکھیے آج بھی ایک درہم کتنے کا ہے اور چاندی کا سکہ ہوتا تھا تو چلیں دس ہزار درہم بھی اگر انہوں نے دیے بی بی کو طلاق کے وقت یعنی متام بالمعروف پہ عمل کرتے ہوئے تحفہ دیے تو آپ کو بتایا ہے کہ بیوی نے کیا کہا اس کا لفظ غور کے طلب ہے کہنے لگی قلیلم من حبیب مفارق کتنی تھوڑی متا ہے یہ ایک دوست کی طرف سے جو چھوڑنے والا ہے یعنی دل پہ چوٹ پڑی بھی تھی نا محبت تھی کہنے لگی اتنے اچھے دوست کہ چھٹنے پہ یہ مال تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا کفارہ اس کی بات سنی تو رو پڑے کہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اتنا سیریس لے لے گی اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے سیریس لینے کی کہنے لگے اگر میں نے اس کو تین طلاقیں نہ دی ہوتی تو رجوع کر لیتا اللہ اکبر برے حالات میں اچھے اخلاق سکھا رہا اسلام اچھوں کے ساتھ تو اچھے ہو بروں کے ساتھ اچھے بن جاؤ تمہارے سینے کھل جائیں گے تمہارا ظرف بلند ہو جائے گا آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ایسے معاملوں میں کیا کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اب اس کو اسلام اصل اخلاق سکھاتا ہے مخالفتوں کے باوجود ایک دوسرے کے خیر خواہ رہنا آپ دیکھیے کہ اللہ کے لیے اگر کوئی کام کرے گا نا اللہ اس کی ذرا بھی ضائع نہیں کرے گا اعلیٰ درجے کی خیر خواہی جس معاشرے کے ٹوٹنے میں ایسا احسان ہوگا کیا بتائیے کیا اس فیصلے کے بعد گھروں میں آدھی آدھی رات تک میٹنگز ہوں گی سارا خاندان ایسے حرکت میں آیا ہوگا کہ جیسے ایمرجنسی لگی ہوئی ہے کچھ ہمدردیوں کے مارے کچھ صرف چسکے کے مارے کچھ صرف خبریں سننے کے شاکین کہ دیکھیں ذرا اب کیا ہو رہا ہے کدھر معاملہ ہو رہا ہے آج بھی اگر ایسے نظام قائم ہونے لگیں تو ہمارے ملک ترقی کر جائیں اسلام نے کیسا پیارا معاشرہ دیا تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا جس معاشرے کے لوگ لینے کی بجائے دینے کے حریث ہوں وہیں اصل خیر ہوگی اور یہی چیز پھر ظرف کو وسیع کرتی ہے کہ معاملہ دشمن کے ساتھ بھی پڑے تو دوست والا معاملہ ہو ومتعن على الموسی قدره ہو ول مختری قدر متام بالمعروف حق ایک ایک لفظ خوبصورت لفظ ہے ہمارے ہاں عموماً ایسا کیوں نہیں ہو پاتا یہ بھی ایک ہمارے سامنے چیز رہنی چاہیے اس کی وجہ بعض دفعہ ہم خود ہوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا یعنی بیوی خود ہوتی ہے بعض دفعہ اس کی وجہ شوہر ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس کی وجہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں کچھ کوئی دوست کوئی خاندان کے لوگ اور اسی طرح معاملہ بگڑتا ہے اور ایسی چیزوں پہ ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہوئے سب سے کٹ جاتے ہیں کہ اب کہہ کچھ نہیں سکتے تو بہتر ہے کہ ان کو تعلق کاٹ دو ناراضگیاں مخالفتیں باتیں چیتیں نہیں اسلام کیا سکھاتا ہے یک طرفہ محبت کرنا سیکھو دوستوں سے اچھے ہو دشمنوں سے بھی اچھے ہو جاؤ میکے والوں سے اچھے ہو سسرال والوں سے بھی اچھے ہو جاؤ حتیٰ کہ مخالفوں ناقدروں دل توڑنے والوں دل دکھانے والوں سے بھی اچھے ہو جاؤ ایک عمل کی بات لکھیں اپنے لیے ابھی سے یک طرفہ محبت کرنا سیکھیں کہتے تو ہم بہت ہیں I love you for the sake of اللہ اگر ہم نے یک طرفہ محبت کرنی سیکھ لی نا تو ہمیں کبھی اس چیز کا غم نہیں رہے گا کہ دوسرے کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں تو عموماً معاملہ کیا ہے کہ دو گے تو لوگے بھی تحفہ وہاں دیں گے جس نے آپ کو دیا ملیں گے اس کو جس نے آپ سے ملا ایسا نہیں کرنا یقین کریں اگر آپ مخالفتوں کے باوجود خیر خواہ رہے توڑا نہیں تعلق وہ رشتہ ٹوٹ گیا ختم ہو گیا ایک سیاہ باپ تھا جانے دو اس کے بعد وہی معاملہ ہو جائے جیسے دوسروں کے ساتھ ہے کوئی قطع تعلقیوں کی ضرورت نہیں کوئی بڑے بڑے فتوے دینوں کی ضرورت نہیں ہمارے ہاں تو خون کے رشتوں پہ قسمیں کھا لی جاتی ہیں کہ آج کے بات نہیں بولیں گے کیوں ان کی وجہ سے ہماری بیٹی کو غم ملا ان کی وجہ سے ہمارے بیٹے کو غم ملا جانے دیجئے کہاں تک لڑیں گے ایک دن آئے گا آپ جمع ہوں گے اور عموماً وہ دن وہ ہوتا ہے جب دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے پھر یا تو بھائی کی لاش پہ بیٹھ کے بہن رو رہی ہوتی ہے کہ مجھے معاف کر دو میں نے زندگی میں تمہیں چھوڑ دیا تھا یا پھر وہ بہن کی موت ہو جاتی ہے اور بھائی رو رہا ہوتا ہے کہ تجھے کیوں نہ میں نے زندگی بھر بلایا کبھی وہ بھاوچ ہوتی ہے اور کہیں وہ نند اور دیور ہوتے ہیں اگر ہم نے زندگی میں اپنے بدلے خود لینے چاہے تو غم ملے گا اور اتنا ہی بدلہ لیں گے جتنا لے سکتے ہیں اور اگر رب پہ ڈال دیا اللہ ایک مسکراہٹ بھی آپ کی ضائع نہیں کرے گا جو آپ نے کسی دشمن کو دیکھ کے دی کسی کے تانے کے جواب میں آپ نے ایک دعا دی اللہ وہ دعائیں آپ کو ایسے بڑھا کے لگائے گا کہ آپ اپنے آپ کو فرشتوں کے حصار میں محفوظ کریں گے ہمارا حال کیا ہے تفصیلات سنا سنا کے زخموں کو کریتے رہتے ہیں خرین آنے دو مچھی لو اب دیکھیے جب زخم آتا ہے نا تصور میں لائیں ذرا ہاتھ میں کوئی چوٹ لگ گئی خون بہا اپنے بینڈیج لگائی پھر تھوڑے دن میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کھرینڈ آنے لگتا ہے نا کورنگ آنے لگتی ہے جب خشک ہونے کے دن ہوتے ہیں نا زخم کے تو خارش بڑی ہوتی ہے کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا اچنگ ہوتی ہے پھر آپ کا دل کرتا ہے خارش کرتے کرتے آپ وہ زخم چھیل دیتے ہیں پھر زخم چھیلتا ہے نا پھر خون نکلتا ہے پس نکلتی ہے پھر آپ کہتے ہیں ہائے اب یہ نئے سرے سے پھر ہیل اپ ہوگا پھر سکن کھنچے گی پھر کھچاؤ پیدا ہوگا درد ہوگی خیر کچا زخم ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو بھرتے ہیں پھر زخم آتے ہیں نا کھرینڈ آتا ہے تو پھر خارش ہونے لگتی ہے اسی طرح یاد رکھیے جب زندگی میں صدمہ آتا ہے نا تو خارش ہوتی ہے دل چاہتا ہے لوگوں کو کھول کھول کے دکھاؤں لیکن جس نے ایسے وقت میں صبر کر لیا اپنے اوپر قابو پا لیا ایسے ہی لوگوں کے حق اللہ کے ذمہ ہیں ہم عموماً کہتے ہیں دل ٹھنڈا کر رہی تھی دوسروں کو کیوں بتاتی ہوں دل ٹھنڈا ہوگا یاد رکھیے دل ٹھنڈا ہوگا ایک ہی چیز سے معاف کر دو معافی سے دل ٹھنڈا ہوگا آپ نے جب تک معاف نہ کیا آپ خود اپنی آگ میں جلتے رہیں گے ہو گیا کیا کسی نے ختم جانے دو کنٹرول کرنا یہی ہے اصل صبر اور یہی ہے اصل میں اللہ نے بندے پہ جو امتحان ڈالا حق المحسنین یہ محسنین کے اوپر حق ہے ایک دوسرے پہ یہ تمہارے حقوق ہیں تو محسن کون ہوتا ہے احسان کرنے والا جو دوسروں کے حق سے زیادہ دے ہم فوراً یہ تفصیل یا یہ تعریف بتانے لگتے ہیں محسن کی لیکن عملی زندگی میں بھول جاتے ہیں پھر آ جاتے لو انہوں نے مرسد کیا اچھا کیا ٹھیک ہے مت رکھیں وہ تعلقات مت رکھیں وہ ملنا جلنا لیکن اپنی زبانوں کو سی لیں چھپ کے روزے رکھ لیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس متعد طلاق سے عورت کو کیا ملے گا یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا وہ مت او ہننا اس پہ آپ کو کچھ پوائنٹس لکھانے چاہوں گی گھر چھوٹ گیا شوہر کا ساتھ چھوٹ گیا اب فائدہ دینے سے کیا ہوگا مت او ہننا اس کو متع طلاق کہتے ہیں فائدہ دینا طلاق کے بعد تو پہلی بات تو یہ کہ اس سے عورت کی دل جوئی ہوگی پھر دوسری ایک صورت کیا ہوگی کہ دونوں خاندانوں کے درمیان خوشگواری پیدا ہوگی ہوگی نا اور کتنی ضرورت ہوتی ہے اس کی پھر تیسری جی۔ اس سے ایک اور چیز بھی ہے کہ عورت کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا مالی فائدہ اٹھا لے گی نا عورت طلاق کے بعد ایک دم جو حالات ہو جاتے ہیں کہ اب کہاں سے ملے گا کیونکہ عموماً جن معاشروں میں یہ آیتیں نازل ہوتی تھیں تو عورتیں خود کام نہیں کرتی تھیں شادی سے پہلے باپ اور بھائی لاڈ دیکھ رہے تھے اب شوہر تک چلے گئے شوہر چھٹا تو ایک دم فکر پڑے گی کہاں جائے گا ہر ایک کے پاس سیونگز بھی نہیں ہوتی تھیں تو گویا کہ اگلے گھر تک جانے سے پہلے پہلے اس کے لیے کچھ جمع کرا دو اس سے پہلے کہ وہ عدت سے نکلے اور عدت کے بعد نیا جوڑ بنے اور اس کو ایک اور جگہ پیغام آئے کچھ اتنا دے دو کہ اس کے یہ چند مہینے گزر جائیں ہمارے ہاں آپ دیکھے چند مہینے کیا کئی سال تک دوسری شادی کا سوچتے بھی نہیں نہیں اسلام نے اتنا نیچرل وے دیا تھا نا کہ بس ایک معاملہ ہوا ختم اچھا اتنی تکلیف ہوتی ہے ایک عورت کو کہ مرد کے نکلی اور صدمے سے نکلنے میں چلو تین حیض تک ٹھیک ہے جسم بھی پاک ہو گیا دیکھ لیا بچہ نہیں ہے اور جذباتی طور پہ عورت ٹھہر گئی سنبھل گئی لوگوں کی بھی باتیں کم ہو گئیں خاموشی ہو گئی اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ عدت کے بعد اس عورت کے نکاح کے راستے میں رکاوٹ ڈالے یا یہ سوچے کہ اب کوئی ضرورت نہیں کرنے کی کیا اب یہ اور شادی کرے گی اور بس نہ تو وہیں بس جاتی اور بس اب ہو گیا جو ہونا تھا اور اب ایک دفعہ ہوا تو اب دوبارہ بھی ایسا ہی نہ ہو جائے اس کے ساتھ لہٰذا اس کو بیٹھی رہنے دو نہیں ایک اور فائدہ جو متع طلاق سے ہوتا ہے نا وہ اس میں چھپا ہوا ہے کہ طلاق عورت کے لیے عمر بھر کا تانا اور دشمنی بن جاتی ہے ہمارے معاشروں میں اگر اس موقع پہ کوئی تحفہ دے دیا جائے نا تو نفسیاتی طور پر عورت کے برے احساسات میں کمی آ سکتی ہے سائیکلوجیکلی وہ اپنے آپ کو اہم سمجھنے لگتی ہے پھر پانچواں ایک اور فائدہ ہے اس کا اور وہ کیا ہے کہ طلاق سے مرد کی طرف سے معذرت اور افسوس کا اظہار ہوتا ہے یہ ایک آئم سوری کہنے کی کیفیت ہوتی ہے بعض دفعہ زبان نہیں وہ بول سکتی تو مال دینا اسی رویے کا اظہار کرتا ہے کہ میں تمہارے اس دکھ میں برابر کا شریک ہوں اور اسی طرح متحد اللہ ٹوٹے ہوئے تعلقات کی اچھی یادوں کے لیے دیا جاتا ہے کہ کوئی اچھی یاد لے کے جاؤ چھوڑو نہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق مہر کس کو کہتے ہیں نکاح کے موقع پر مرد کی طرف سے عورت کو دیا جانے والا حق ہے جو لازمی فریضہ ہے یہ حق مال زیور یا کسی بھی صورت میں دیا جا سکتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت اقبا رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام شرطوں میں وہ شرطیں سب سے زیادہ پوری کی جانے کے لائق ہیں جن کے ذریعے تم نے شرم گاہوں کو حلال کیا ہے یعنی نکاح کی شرطیں ضرور پوری کرنی ہوگی صحیح بخاری کی یہ روایت ہے یعنی حق مہر نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط ہے ایک رکن ہے اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اس کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے پھر حق مہر جو ہے یہ مال کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے حق مہر کسی کی آزادی کی قیمت بھی ہو سکتی ہے اسی طرح قرآن پڑھانے کی کوئی اجرت اگر لیتا ہے تو اس صورت میں بھی حق مہر ہو سکتا ہے ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی سہل بن سعدی کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اتنے میں ایک خاتون کھڑی ہوئیں اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں آپ اب جو چاہیں کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا یہ نبی وسلم کا ایک خاص اعجاز تھا جس کا اس طرح ادھر اشارہ ہے وہ پھر کھڑی ہوئیں اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں آپ جو چاہیں کریں آپ نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا وہ تیسری مرتبہ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو آپ کے لیے حبا کرتی ہوں آپ جو چاہیں کریں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا جنہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم انٹرسٹڈ نہیں ہے تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ان کا نکاح مجھ سے کر دیجئے آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے انہوں نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے کہا جاؤ اور تلاش کرو اگر ایک لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے تو لے آؤ وہ گئے اور تلاش کیا پھر واپس آ کر عرض کیا کہ میں نے کچھ نہیں پایا لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ملی اللہ اکبر ایسی غربت تھی ان دنوں میں نفس وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ قرآن ہے ما زا ما کا من القرآن یعنی کچھ قرآن آتا ہے انہوں نے عرض کیا جی ہاں میرے پاس فلاں فلاں صورتیں ہیں آپ نے فرمایا پھر جاؤ میں نے تمہارا نکاح ان سے اس قرآن پر کیا جو تم کو یاد ہے صحیح بخاری کی روایت ہے یعنی جتنا ان صورتوں کو پڑھانے کی کوئی اجرت کسی سے لیتا ہے تو تم یہ قرآن کی صورتیں یعنی اپنی بیوی کو سکھا دو تو یہ تمہارا حق مہر ہوگا آپ دیکھیے کہ کتنے آسان نکاح تھے پیسے ہوتے تو جا کے لے آتا نا ہم ہوتے تو کیا کہتے گھر ہے اپنا گاڑی ٹھیک چلتی ہے بینک بیلنس کتنا ہے لاؤ گے کہاں رکھو گے کہاں کتنا آسان معاملہ ہے اور یہ جو بیچ میں عورت کے ہبا کرنے کی بات اس پہ واضح کر دوں کہ جیسے آج بھی آپ دیکھیے کہ کوئی چیز اپنی ڈیووٹ کرتا ہے نا اللہ کے لیے یا وقف کرنا جس کو کہتے ہیں بعض لوگ قرآن مسجد میں رکھ دیتے ہیں بعض لوگ کوئی بینچز کوئی کوئی اور چیز وقف کرتے ہیں یا ڈونیٹ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی و سلم کو یہ کہنا کہ میں آپ کو اپنا پھیبا کرتی ہوں یہ قسم کی کسی کی اللہ کے دین کے لیے یا اللہ کے رسول کے لیے ڈیووٹ ہونے کی کیفیت ہوتی ہے کہ پھر اب آپ جو میرے ساتھ معاملہ کریں گے تو میں آپ کو اس کا اختیار دیتی ہوں یعنی یہ ایک ایمان کا بڑا اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کا نبی میرے ساتھ جو بھی میرے بارے میں معاملہ کر دے تو میں تیار ہوں یہ صرف نبص و سلم کی زندگی تک تھا آج کسی عالم دین کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جس کے بارے میں جو فیصلہ کر دیں صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے سہل بن سے کہ نے ایک آدمی سے فرمایا نکاح کر لو خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی پر ہی ہو یعنی کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی ہو کہ جس سے ایک نکاح ہوتا ہے یا جس تو وہ کر لو اسی طرح آپ دیکھیے مختلف طرح سے یعنی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ اس دور میں نکاح کتنے آسان تھے ایک ترمزی کی روایت ہے کہ ایک صحابی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ایک چادر کے سوا اور کچھ نہیں ہے گھر میں چادر ہے تو آپ نے فرمایا کہ چادر سے کیا ہوگا تو بیٹھ جائے گا تو وہ کیا کرے گی کچھ اور ڈھونڈو تو اس حد تک بھی یعنی یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کے علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے ایک گٹھلی کے وزن کے برابر یعنی سونے کی وہ ایک گٹھلی جو چھوٹی سی جیسے ایک کوائن ہوتا ہے آج کے دور میں اس مہر پر نکاح کیا پھر نبسِ وسلم نے شادی کی خوشی ان میں دیکھی تو ان سے پوچھا کہ کیا نکاح کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے گٹھلی کے برابر سونے پر نکاح کیا ہے یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حق مہر تھا ان کا یہ بخاری کی روایت ہے اسی طرح آپ دیکھیے کہ حق مہر نبی وسلم کے دور میں آپ کی بیویوں اور بیٹیوں کا کتنا ہوتا تھا ابو دعود کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا مہر کتنا تھا تو انہوں نے فرمایا بارہ اوکیا اور ایک نش انہوں نے پوچھا نش کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آدھا یعنی ساڑھے بارہ اوکیا چاندی جس کو اگر آج کے دور میں ہم قیمت لینا چاہیں تقریباً جو ہمارا اس وقت ریسنٹ ریٹ چلتا ہے تو تقریباً دس سے لے کے بارہ ہزار روپے کی قیمت بنتی ہے اسی طرح حق مہر کے بارے میں ایک اور چیز کیا ہے کہ بہت زیادہ یا بہت کم نہیں ہونا چاہیے مناسب صورت میں ہو ابو دعود کی ایک روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھ کر ہم سے کہا خبردار ہو عورتوں کے بھاری مہر مت باندھو کیونکہ بھاری مہر باندھنا اگر دنیا میں بزرگی کا سبب ہوتا یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقوی کا سبب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں تم سے زیادہ لائق تھر تھے یعنی ان میں زیادہ تقوی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ اوکیا سے زیادہ مہر نہ اپنی بیوی کا باندھا نہ بیٹی کا باندھا یعنی عام طور پہ آپ کی یہی سنت ہوتی تھی لیکن ایک ایسی شادی ہوئی تھی کہ اس سے زیادہ تھا ابھی دعود کی روایت ہے نجاشی بادشاہ جو تھا اس نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھیں ان کا نکاح نبص و سلم کے ساتھ کر دیا اور نبس وسلم کی طرف سے چار ہزار درہم لکھوایا اور آپ نے اس کو قبول کیا اس روایت سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں یعنی ایک تو نکاح جو غائبانہ جس کو آج ہمارے ہاں ٹیلی فون پہ نکاح ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دوسری جگہ تھے اور وہاں ہوا تھا یہ نکاح اور پھر ان کو نبی وسلم کے پاس بھیج دیا گیا تھا اور دوسری یہ تھا کہ اگر مرد یا لڑکا خود نہیں افورڈ کر سکتا تو کوئی دوسرا بھی ان کی مدد کر سکتا ہے جیسے عموماً ماں باپ دے دیتے ہیں ینگ بچوں کی شادیوں کے موقع پہ اپنی طرف سے تو اس کی بھی اجازت ہے اسی طرح ایک اور روایت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نفس سلم کے پاس ایک شخص آیا شادی کا اس نے ارادہ کیا تو آپ نے پوچھا تم نے کتنا قرآن حفظ کر لیا اس نے کہا صورت بکرا یا اس سے متصل کوئی اور یعنی آل عمران تو آپ نے فرمایا جا کر اس کی بیس آیتیں سکھا دو تو وہ عورت تمہاری ہے یہ ابو دعود کی روایت ہے یعنی اس طریقے سے اس دور میں نکاح ہوا کرتے تھے اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جس میں جو اس معاملے میں دیکھنی چاہیے اور وہ کیا ہے کہ عورت کو حلال بنانے کے لیے شوہر جو مال دیتا ہے وہ مہر ہے یہ واجب ہے اور فرض ہے یعنی اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا سورت نساء کی آیت نمبر چار میں بھی آتا ہے وہ آت ال نسا صدوقات ہند عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو پھر مہر کے بارے میں یہ کہ کم مہر ہونا پسندیدہ مسند احمد کی روایت ہے اور حاکم کی بھی ہے بہکی کی بھی کہ وہ عورت سب سے زیادہ بابرکت ہے جس کا حصول آسانی سے ہو ہمارے ہاں دیکھیے ایک عورت کو حاصل کرنا کئی لاکھوں کا محتاج ہو آج کے دور میں کم مال لگتا ہے تو وہ نکاح زیادہ بابرکت ہوتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ فوراً بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے کچھ حصہ فوراً اور کچھ بعد میں دیا جائے دونوں ٹھیک ہیں جو فوراً دے دیا جائے اس کو معجل کہتے ہیں آئین سے معجل اجلت سے جیسے آپ سمجھیں گے فوری ادا کیا ہوا اور جو بعد میں دیا جائے اس کو معجل کہتے ہیں حمزہ سے اجل والی یعنی کچھ وقت کے بعد پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرد نے یعنی مہر دینا تھا اور ابھی نہیں دیا اور وفات پا گیا تو وہ بھی عورت اپنے حق سے زیادہ لے گی یعنی جو مال میں اس کو وراثت میں حصہ ملے گا تو حق مہر اس سے الگ ملے گا یہ حق مہر جو ہوتا ہے یہ ایک قسم کا قرض کی صورت میں آ جاتا ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورتوں کو کیسی ایک تحفظ دیا اور ایسی شادیوں میں دیکھیے برکت کتنی ہوگی کہ جہاں ان ساری چیزوں کا تعلق ہوگا ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے گا کہ حق مہر عورت کی قیمت نہیں ہے یہ ایک تحفہ ہے ایک ہدیہ ہے صدوقہ کا لفظ اس کے لیے سورت نساء میں استعمال ہوا وہ چیز جو دل کی خوشی سے دی جائے مرد کی تصدیق ہوتی ہے اس بات میں کہ اس عورت سے تعلق رکھنے میں وہ سنجیدہ ہے آنے والی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے اس کو معلوم ہے کہ اب اس عورت کی ذمہ داری مجھے زندگی بھر اٹھانی ہے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اگر احسان کرو گے تو تم اس کا فائدہ دنیا میں بھی پاؤ گے پھر اگلی آیت میں آپ دیکھیے کہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ اور وہ کیا ہے وین تلق تم اور اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو من قبلی اس سے پہلے ان تمسو کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو یعنی تعلق قائم کیا ہو رخصتی ہوئی ہو لیکن وقت فورت تم لہن فریدا تم ان کے لیے حق مہر مقرر کر چکے تھے ایک خاص حق مہر کا ذکر ہو چکا تھا اب کیا کیا جائے یعنی یہ کیس پہلے سے کتنا مختلف ہے صرف اتنا کہ حق مہر مقرر تھا بس شادی ہوئی رخصتی نہیں ہوئی پہلے کیس میں بھی نہیں ہوئی تھی اس کیس میں بھی نہیں ہوئی لیکن ساتھ ہی طلاق کی نوبت آ گئی تو اب مرد کیا کرے گا فنصف ما فرتم تو آدھا ہے جو تم نے فرض کیا پھر ایسی عورت جس کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی جائے تو جو حق مہر مقرر ہوا تھا اس کا آدھا حصہ دیا جائے گا مثلا اگر سو روپے دیا تھا تو پھر پچاس دیے جائیں گے ٹھیک ہے یہ بات ہے یہ پہلی ہے عام کنڈیشن لیکن اب اس سے آگے ایگزمپشنس دیکھیے اللہ مگر ان یا فون یعنی اللہ این یا فون وہ عورتیں معاف کر دیں یا فون مونس کا سیگا ہے یعنی عورت معاف کر دے اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ عورت کہے کہ میں وہ آدھا بھی نہیں لیتی جب میں تمہارے گھر آئی نہیں رہی نہیں تو پھر ضرورت نہیں میں وہ آدھا بھی نہیں لیتی یعنی عورت چاہے دل کی خوشی سے تو وہ آدھا بھی معاف کر دے اجازت ہے لیکن کوئی فورس نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں ٹھیک ہے دوسری صورت کے او یا فوا یا معاف کر دے ال وہ بھی یدی ہی جس کے ہاتھ میں النکاح نکاح کی اقدا اقدا ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے یہ کون ہے مرد بس لوگوں نے یہاں کہا کہ ولی عورت کا ولی حالانکہ یہ بات درست نہیں کیوں کہ نکاح ہونے کے وقت تو ولی لازم ہے اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا لیکن یوں ہی ایک دفعہ نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر عورت آزاد ہوتی ہے اپنے معاملات کے لیے یعنی نکاح کے لیے ولی کی رضامندی کی ضرورت ہے لیکن طلاق لینے کے لیے ولی کی ذمہ داری نہیں یعنی اس سے عورت مشورہ تو کرنا ہی چاہیے لیکن اگر باپ نہیں مانتا اور بیٹی سمجھتی ہے کہ میں نہیں رہ سکتی تو وہ طلاق لے سکتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی اسلام کا دیکھیے کہ کتنا عدل ہے نا کیونکہ کنواری بچی شادی سے پہلے ابھی زیادہ حالات نہیں جانتی اس کو پتہ نہیں ہوتا اس وقت باپ کی ایک رہنمائی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن جب عملی زندگی میں انسان آتا ہے شادی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں معاملات بگڑتے بدلتے ہیں لوگوں سے ڈیلنگ ہوتی ہیں تو پھر انسان کو تھوڑی دھوپ چھاؤں دکھتی ہے تو پھر ایسے حالات میں باپ کو کیوں نہیں پوچھنا ذرا غور تو کیجیے میرا خیال ہے اگر باپ کی شرط لگا دی جائے تو کوئی باپ نہ اجازت دے طلاق لینے کی کیونکہ ایک تو باپ فطری طور پہ بچیوں سے یعنی یہی چاہیں گے کہ وہیں رہے اور دوسری کے وہ اس حالات کو نہیں جانتے جو جس چکی میں پسے گا اس کو خود پتہ چلے گا کہ یہاں کتنی حالات خراب ہے اور میں کہاں تک یعنی صبر کر سکتی ہوں تو ایسے صورت میں پھر لڑکی عورت اگر خود لے لیتی ہے تو کوئی حرج نہیں تو اس لیے ہی عقدت سے مراد شوہر ہے شوہر ہے نا جو نکاح کی گرا کو قائم رکھ سکتا ہے یا توڑ سکتا ہے اس کے قبضے میں ہے وہ اس معاملے میں آزاد محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک ہے اور یہ باتیں دونوں طرف کی کر کے فرمایا و انتافو اقرب اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اب اب دیکھیے یا عورت کی طرف سے تھا تو اس سے مراد کیا تھا کہ عورت آدھا بھی نہ دے اور مرد کی طرف سے یا فو کیا ہوگا کہ آدھے کی بجائے پورا ہی دے دے نہیں میں آدھا نہیں دیتا میں پورا ہی دیتا ہوں چھوڑ تو تمہیں راہ ہی اور اب زندگی بھر اور تو تمہیں کچھ میں نے دینا نہیں کوئی ذمہ داری رہے گی نہیں تو چلو میں ایسا کرتا ہوں پورا ہی دے دوں کیا سکھا رہا ہے اسلام توڑنے کے اداب بتا رہا ہے چھوڑنے کے آداب بتا رہا ہے بچھڑنے کے آداب بتا رہا ہے کہ احسان سے بچھڑو ون تاف ہو وکھر تکوا ایسے معاملوں میں بھی ایک دوسرے پہ احسان کرتے رہو درگزر کرو معاف کرو یہ تقوا کے قریب ہے اس لت تقوا کے بھی دو معنی ہیں ایک کیا ہے کہ ایسا وہی کرے گا جس کے اندر تقوا ہے ٹھیک ہے نا انسانی حقوق کا معاملہ بڑا عجیب ہے لوگ اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں راتوں کو جاگ لیتے ہیں ماتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں ان کے گھٹنوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں لیکن جو ہی وہ انسانوں سے معاملے کرنے لگتے ہیں تو کند چھریاں بن جاتے ہیں کٹے کٹے رہتے ہیں ٹوٹے ٹوٹے رہتے ہیں پہلی بات کیا ہے ایسے معاملات میں احسان وہی کرے گا جس کے اندر تکوا ہوگا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ سے بدلہ لینے کا احساس ہوگا وہی کرے گا اور دوسری صورت کیا ہے اس کا مطلب کیا بنے گا کہ تم ایسا کرو اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا کیونکہ جب ہم اللہ کے لیے کوئی نیکی کرتے ہیں نا تو دل میں ضرور اللہ کی موجودگی کا احساس بڑھتا ہے کیسے اسلام دین سکھاتا ہے ہم تو اللہ کی کتاب پڑھ کے دل میں تقوی محسوس کرتے ہیں نا اور اللہ کا قرب پاتے ہیں بڑے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تقوی کی کمی بھی ہے نا تو انسانوں کے ساتھ احسان کرنے شروع کر دو لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملے اتنے فیئر ہو جائیں کہ تم پھر دیکھو گے تقوی آئے گا اور آپ بھی آزما لیجئے چلیں اس بات کو آپ آزمائیے کسی انسان پہ جس پہ آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو احسان کرنے کو یا انتقام لینے کو یا اس کو تکلیف دینے کو ایک لمحے میں تنہائی میں کھڑے ہو کے کہیں میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کیا اس کو بھی کہہ دیں تمہیں میں نے معاف کیا اور پھر معاف کیسا کرنا ہے ایسے جیسے زخم تھا ہی نہیں دل بھی خالی ہم کڑتے رہتے ہیں طلاق ہو گئی رشتے ٹوٹ گئے لیکن چبھن رہتی ہے دل پہ ایک جیسے ایک کہتے ہیں نا جلتا و انگارا رہتا ہے ہوا کیوں کیا کیوں رشتہ کرنے والے بھی کہتے ہیں ہم نے کیوں کیا کرانے والے بھی کہتے ہیں ہم نے کیوں کیا فلاں کہتا ہے کاش میں یہ نہ کرتا وہ کاش کاش کاش نہیں کاش کا لفظ ہے نا یہ افسوس کا دھواں آپ کے دل میں بھر دے گا اللہ کے علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کہنا شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے آگے چلو کوئی کسی کو بلیم نہ کرے بعض لوگ رشتے کروانے والوں کو بہت برا کہتے ہیں یہ تمہارا قصور تھا اور خاص طور پہ جب لوگ پروفیشنلی رشتے کرتے کراتے ہیں اور اگر پوری خالص نیت کے ساتھ کرائے لیکن کہیں گڑبڑ ہو جائے تو لوگ ان پہ کیس تک کر دیتے ہیں نہیں اقرب تکوا انسانی معاملات میں رب کا کر پاؤ یہ تکوا کے قریب ہے تمہیں تقوی نصیب ہوگا اس طرح اور یاد رکھو ولا الفضل بینکم آپس میں فضل کرتے ہوئے بھولا نہ کرو فراموش نہ کیا کرو احسان کو آپس میں ڈرتے کیوں گھبراتے کیوں اللہ کو پتہ ہے تمہیں کتنا مشکل لگ رہا ہے یہ سب لیکن تم اللہ کے لیے کر رہے ہو اس کو تمہارے دل کی خبر ہے وہ تمہارے ایک ایک عمل کو دنیا میں تمہارے سامنے لائے گا تمہیں تم پہ فصل کی بارش کر دے گا رحمتوں کی کر دے گا صرف ایک لمحے کے لیے دل کو بڑا کر لو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے اوپر ایک احسان کریں اللہ نے کہا نا کہ بے نہ کم تو بے کم میں کم بھی تو آتا ہے نا یعنی ایک تو مطلب نا کہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اور اس میں دوسرا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ آپ اپنے اوپر بھی احسان کرو اگر آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ آپ مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے بات تو یہاں نجی معاملات کی نا خاندانی تعلقات کی ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے اگر کسی کے پاس زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہو چکا اپنا بھائی بہنوں کا بچوں کا یا کوئی اور دور پار کا یا پھر کوئی اور کسی نے کسی کو کہیں بھی نقصان دیا بزنس معاملات میں کسی نے لین دین میں کسی نے وراثت میں ہیرا پھیری کی ہوگی کچھ یہاں بیٹھے بیٹھے کہیں اے اللہ میں نے سب کو معاف کیا کریں ذرا آپ دس سیکنڈ میں دیتی ہوں آپ کو یہ ایکٹیویٹی کریں اگر آپ چاہتے ہیں جو نہیں کرنا چاہتے وہ اس وقت میں استغفار پڑھ لیں سبحان اللہ پڑھ لیں کچھ بھی جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہیں اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے اپنے دل سے کہیں اے اللہ مجھے جس نے تنگ کیا میرے ساتھ جس نے زیادتی کی مجھے جس نے تکلیف دی میں اس کو تیرے لیے معاف کرتی ہوں تیری رضا کے لیے معاف کرتی ہوں تو قبول کر لے چلیے شروع کرتی ہوں میں ٹائم ٹین سیکنڈ کاؤنٹ کروں گی مجھے امید ہے کہ آپ اپنے دل کو ہلکا محسوس کر رہے ہوں گے ہم بوجھ لے لے کے پھرتے ہیں بری چیزوں کا بوجھ ہوتا ہے دل پہ یہی پھر ڈپریشن بنتا ہے پھر یہی ہماری آگے ترقیوں کے راستے میں رکاوٹ ہے بند ختم پیچھے نہیں دیکھنا آگے چلو میں نے سب کو معاف کیا اللہ تو مجھے معاف کر کیوں کہ تو نے کہہ دیا کہ ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک تم جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جتنا انسان اس چیز پہ یقین رکھے گا اتنا ہی اس کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا اور پھر آپ دیکھیے کہ کیسے توجہ بدلائی کہا چھوڑو ان جھگڑوں کو کہاں پڑ گئے ہو حافظ وات وسلاتی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی خان دین اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ آپ کہیں گے ایک دم طلاق کی بات چل رہی تھی مہر کی باتیں تھیں عدت کی باتیں تھیں نماز کا موضوع آ گیا اور یہی تو بات ہے کہ قرآن میں رب نہیں نہیں رب ہے ٹھیک ہے اس سے پیچھے بھی بات نجی زندگی کے معاملات کی ہے آگے بھی بات نجی معاملات ہے لیکن یہاں کیوں آئی اس کی حکمت معلوم کریں پہلے اور حکمت یہی ہے کہ عموماً اس قسم کے معاملوں میں چھٹتی ہیں تو نمازیں چھٹتی ہیں بے کیف ہوتی ہیں تو نمازیں بے کیف ہونے لگتی ہیں پڑھتے بھی ہیں تو دماغ ذہن ادھر ہی گیا ہوتا ہے وہ گھتیاں ہی سلجھتی رہتی ہیں آدھی آدھی رات تک میٹنگز بلائی جا رہی ہیں دونوں پارٹیز ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور فجر قضا ہو گئی جھگڑے اتنے بڑے کہ ہوشی نہ رہی کہ نماز کا وقت ہے فرمایا نہیں حافظ علسلہ تم نمازوں کی حفاظت کرو وسلح تل اور بیچ کی نماز کی ادھر ایک واسطہ ٹوٹ رہا ہے شوہر بیوی کا تعلق ٹوٹ رہا تھا اور کہا تم رب سے تعلق جوڑ لو ایسے لوگوں کو ایک پیغام دیا جو دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہوں جو محبتوں کی بجائے نفرتوں کو پانے والے ہوں کہا کیوں ٹوٹتے ہو کیوں کیوں پریشان ہو آؤ میری طرف تم فارغ ہو گئے ہو کوئی کام ہی نہیں رہا آؤ تم اپنی عبادت میں آ جاؤ فضہ فروخت فن صب فروغ فروخت تفنصب اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر عبادت میں محنت کرو کیوں جلتے ہو کیوں کڑتے ہو کیوں بچے یاد آتے ہیں کیوں گھر یاد آتا ہے ہاں وہ بھی اللہ کی دی ذمہ داریاں تھیں نہیں رہی تو آؤ تم اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ ایک پیغام دے رہا رب کہ تم میرے کاموں میں لگ جاؤ تم میرے سے تعلق جوڑ لو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں کسی نے قدر نہیں کی میں تمہیں تمہاری قدر کروں گا کسی نے تمہارے اچھے جذبات کا احترام نہیں کیا میں تمہارے ایک ایک آنسو کا احترام کروں گا تم نے کسی کے سامنے ہزاروں آنسو بہائے اس کا دل نہ پگھلا میرے سامنے ایک آنسو بہا دو میں اس کی قدر کروں گا للہ کانے تین کھڑے ہو جاؤ اٹھو کہاں گر گئے یہی صرف زندگی نہیں یہ آخری تجربہ نہیں تھا زندگی کا کھڑے ہو جاؤ فانزر بیٹھنے کے دن نہیں کھڑے ہونے کے دن اپنے رب سے تعلق جوڑ لو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گرتے ہوئے انسان کو سنبھال رہا ہے زندگی میں جب حادثے آتے ہیں نا تو انسان ٹوٹتا ہے کمزور ہے کتنا بھی مضبوط لگے اندر سے ٹوٹتا ہے بعض لوگ باہر سے بڑے مضبوط دکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں باہر باہر سے بڑے ٹوٹے ہوئے دکھتے ہیں لیکن اندر سے مضبوط ہوتے ہیں لیکن سب سے بہترین چیز جو انسان کو مصیبتوں اور دکھوں اور پریشانیوں میں سہارا دیتی ہے نا وہ اللہ کی یاد ہے اللہ کا دین ہے اللہ کا ذکر ہے جم جاؤ کھڑے ہو جاؤ نئے منزلیں تلاش کرو نئے راستے دیکھو تمہیں اپنی زندگی میں غم نظر آتا ہے تم اللہ کے دین کا غم لگا لو تمہارا غم کم ہو جائے گا ہم خود کو پوچھنے والے اپنے غموں میں جلتے رہتے ہیں کڑتے رہتے ہیں ہماری زندگی میں ایک حادثہ ہو جائے ہم بھولتے ہی نہیں اور دنیا میں ہزاروں حادثے ہو رہے ہیں روز اسلام کے نام پہ اس کا غم نہیں ہمارا ایک بچہ الگ ہو جائے دنیا سے چلا جائے ہم سے کٹ جائے ہم روتے ہیں ہمارا نافرمان ہو جائے ہم روتے ہیں روز کتنی ہی ماؤں کے بچے ذبح ہو رہے ہیں ہمیں غم نہیں آتا اللہ تعالیٰ ایسے ہی وقتوں کے لیے تیار کرتا ہے کہ آؤ تم اللہ کی طرف آ جاؤ اللہ کے طرف تمہارے دل ٹھک جائیں اور اسی طرح جیسے تم نے طلاق کے معاملوں کا فیصلہ رب کے حکم سے کیا ہے نا اس میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ ان معاملوں کو بھی رب کی رہنمائی سے طے کرو یعنی ایک سائٹ سے ایک پوائنٹ نکلتا ہے اس آیت کے بیچ میں آنے سے اور وہ کیا ہے کہ ایسے معاملات کا فیصلہ رب سے لو کرو استخارے کی دعائیں مانگ پڑھو نفل دعائیں مانگو رب سے اور اس کے آگے جھک جاؤ قوم اللہ قانتین میں ایک اور سبق بھی دے دیا جھکو جب رب کے آگے جھکیں گے تو بعض دفعہ نجی زندگی میں بھی اپنی غلطی نظر آئے گی کہ نہیں میں ہی زیادہ اکڑی بھی تھی قصور میرا بھی تھا اور مرد کو بھی اللہ جھکاتا ہے کہ جھک جاؤ مت ظلم کرو اس پہ جھکنے کا سبق ہے اور جو پھر اس معاملے میں تلخیاں اور پریشانیاں آئی ہیں اس کا توڑ ڈھونڈو اللہ کے آگے جھک کے پھر اس میں ایک اور ربط بھی مجھے نظر آ رہا ہے اور وہ کیا کہ عموماً جب ایسے معاملے آتے ہیں نا تو پھر دل چاہتا ہے میری کوئی بات سنیں فطرت ہے انسان کی کوئی اپنا ہو رہنما دکھ سننے والا ایسے دل ہلکا کرنا ہے سناؤ پھر جہاں بیٹھے انسان وہاں بات کرے کا نہیں مجھے سناؤ میرے پاس آؤ میرے پاس لگاؤ سب کی شکایتیں کرو غیبتیں جتنی کرنی ہے ساری دنیا کی آؤ میرے سامنے مسلوں پہ کھڑے ہو کے کرو کیوں میرے سامنے کرو گے تو تمہیں کسی اور کو سنانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی تمہارا دل ہلکا ہو گیا تم نے روئے تم دھوئے میں نے تمہارے دل کو سکون دیا تم مطمئن ہو جاؤ گے کتنی پیاری تربیت دے رہے نا اللہ تعالیٰ انسان کو کیونکہ نماز ہے جو انسان کو بلند مقام تک پہنچاتی ہے کہا کوم اللہ کانے تین کھڑے ہو کانت بن کے کیوں تاکہ تمہیں عملی زندگی میں ثابت قدمی نظر آئے آپ دیکھیں کہ نماز میں قدم نہیں ہٹا سکتے بلا ضرورت کیوں ثابت قدم رہنا سیکھو فارم رہنا سیکھو نماز میں اوپر نگاہ نہیں کر سکتے آپ کیوں کہ نگاہیں جھکاؤ تاکہ تمہیں اللہ بلند مقام پہ پہنچائے نماز میں جھگڑ نہیں سکتے کسی سے تصور میں بھی نہیں جھگڑ سکتے کہ نماز میں کسی سے باتیں کرتے رہیں کیوں اس لیے کہ نماز امن کے دور میں انسان کو مہذب انسان بناتی ہے اور نماز ہی وہ چیز ہے جو مومن کو امن اور سکون کی دنیا میں داخل کرتی ہے پھر بندہ ٹوٹتا ہے پھر بندہ फिर ہے پہلے تلاوت سنیں گے سائد کی اور لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضةً ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين یہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حق مہر اور ان چیزوں کے ذکر کے بعد جو نماز کے مسائل لیے تو تھوڑی سی بات نماز کے بارے میں کریں گے لیکن میں چاہوں گی کہ حق مہر کی جو مختلف شکلوں کا ذکر ان آیتوں میں ہوا اور جو مختلف اور جگہوں سے ملتا ہے تو اس کو سب ایک ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں تو بیسیکلی چار قسم کی صورت سامنے آتی ہے پہلی ایک صورت کیا ہوتی ہے جو سب کے ساتھ نارمل حالات ہیں مثلا کہ نکاح ہوتا ہے حق مہر بھی مقرر ہوتا ہے رخصتی بھی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد سال دو چار دس جب بھی بات نہیں بنی تو طلاق ہوئی یعنی جو سب سے زیادہ موسٹلی کیس جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں اس صورت میں کیا ہے پورا مہر دیا جائے گا یعنی جب نکاح ہو پھر حق مہر بھی مقرر ہوا رخصتی ہوئی شوہر بیوی ساتھ رہے پھر اگر طلاق کی نوبت ہوئی تو پورا مہر ہے اس صورت میں دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ نکاح ہوا لیکن رخصتی کی نوبت نہیں آئی اور ساتھ حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تو اس صورت میں کیا ہوگا طلاق جس کا ذکر ہم نے 236 میں پڑھا تیسری صورت ہوتی ہے نکاح ہوا مہر مقرر ہوا رخصتی نہیں ہوئی تو پھر کتنا ہوگا آدھا مہر اس صورت میں آپ دیکھیے کہ رخصتی نہ ہونے میں ایک تو یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی بعض دفعہ اس میں یہ بھی چیز آتی کہ شادی ہوئی پھر رخصتی ہو گئی لیکن مرد شادی کے قابل نہیں تھا یعنی وہ اس دواجی تعلقات قائم نہیں کر سکا کسی بھی اپنی سکنس کی وجہ سے یا کوئی اور ایسی کمی کی وجہ سے تو اس صورت میں پھر بھی یہی مسئلہ ہوگا ادا مہر ہوگا چوتھی صورت جو آخری رہ جاتی وہ یہی ہے کہ نکاح ہوتا ہے مہر مقرر نہیں ہوا رخصتی ہو گئی اور اس صورت میں اگر کچھ سال کے بعد اگر نکاح یعنی طلاق کی نوبت آتی ہے تو پھر مہر مثل دیا جائے گا یعنی اسی کے ساتھ جو اس کی بہنیں اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کی طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹا سا آپ کو میں نے ٹیبل بنا کے بتا دیا تاکہ آپ اس مسئلے کو آسانی سے سمجھ سکیں اب چلتے ہیں اس بات پہ دوبارہ کہ حافظ الصلاواتی نمازوں کی حفاظت کرو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے یعنی کہ نماز کو وقت پہ پڑھنا اس کے پورے آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھنا اس کو صرف اللہ کے لیے کرنا یہ ساری چیزیں حفاظت میں آتی ہیں اور یہاں ہم بات کریں گے دو چیزوں پہ سائد کے ناطے سے ایک تو سلاط الوسطیٰ اور دوسرا قوم اللہ کانتین پہ صلاۃ الوسطیٰ سے کون سی نماز مراد ہے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور مفسرین کے بیچ میں ہمیشہ اس بارے میں بات ہوئی تو بہت ساری اور چیزیں جو بیچ میں آتی ہیں تو سب کو جمع کر لیں تو جو اس کا خلاصہ ہے وہ کون سا ہے عصر کی نماز کیوں کہ ترتیب کے اعتبار سے بھی دیکھیے کہ عصر کی نماز جو ہے وہ دو نمازوں کے بیچ میں ہے اس سے پہلے دو نمازیں ہیں کون سی فجر کی اور ظہر کی اس کے بعد بھی دو نمازیں ہیں مغرب اور عشاء اگر ہم اس کو وسطیٰ کو وسط کے معنوں میں لیں مڈل کے معنوں میں سینٹر ٹھیک ہے اسی طرح دوسرا معنی وسطیٰ اگر اہم یا جس طرح کے امت وسط کی بات تھی ایک بہت اعلیٰ کے معنوں میں لیں تو پھر اس سے مراد ہے نماز اثر کی کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے ترمزی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ صلا وسطیٰ سے مراد اثر ہے ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لیٹ ہو گئی تھی عصر کی غزب خندق کے موقع پہ تو پھر آپ نے کہا کہ اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھرے کہ جنہوں نے ہمیں صلاط الوسطی سے روک دیا تو یہ روایت بہت ایک مضبوط صنعت مانی جاتی ہے اس بارے میں کہ اس سے مراد نماز اثر ہے تو نماز اثر کی خاص طور پہ اہمیت کیوں کیا خاص بات ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس طرح کریں تو اس پہلے تو اسی آیت جو ہے اس کی شان نزول میں ایک واقعہ جو آتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ مزید اچھی طرح سمجھ سکیں اور یہ بھی لباب النقول میں علامہ سیوتی نے نقل کیا ہے جی۔ امام احمد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابو وہ داود اور ابن جریر نے روایت کی ہے کہ علیہ وسلم ظہر کی نماز شدت گرمی کے وقت پڑھا کرتے تھے یعنی بالکل شروع کا وقت جو بارہ بجے کے قریب کا وقت ہوتا ہے جب سورج بڑی پیک پہ ہوتا ہے یہ نماز صحابہ کرام پر سب نمازوں سے بھاری ہوتی تھی کیونکہ آپ دیکھیے اس وقت یہ اے سی تو کیا پنکھے کیا چھتیں بھی نہیں تھیں بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی اس پر رعایت نازل ہوئی کہ پانچوں نمازوں خصوصیت کے ساتھ درمیانی نماز یعنی ظہر کا اختمام کرو اب اس روایت میں ادھر ظہر مراد ہے لیکن یہ شان نزول کی جو باتیں اس میں یہ چیز مل رہی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور روایت امام احمد نسائی اور ابن جریر نے زید بن ثابت سے نقل کی کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ظہر کی نماز نبسِ سلم پڑھا کرتے تھے آپ کے پیچھے صرف ایک دو صفحے ہوتی اور لوگ اس وقت کیلولہ یعنی دوپہر کا آرام اور اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اسی طرح ایک اور روایت زید بن ارکم سے ملتی ہے اور یہ حدیث کی چھ کتابیں سب میں ملے گی آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز میں کلام کر لیا کرتے تھے لوگ حتیٰ کہ ہم میں سے کوئی بھی جو اس کے پاس کھڑا ہوتا تو نماز میں اس سے گفتگو کر لیا کرتا جب تک آیت نازل نہ ہوئی کہ تین کہ اللہ کے سامنے عاجز بنے کھڑے رہو اس کے بعد ہمیں خاموشی کا حکم دے دیا گیا اور ہم کلام کرنے سے روک دیے گئے اسی طرح ابن جریر نے امام مجاہد سے بھی روایت نقل کی ہے کہ صحابہ کرام نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے حتیٰ کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو کسی ضرورت کے بارے میں بھی کہہ دیا کرتا تھا تب اللہ تعالیٰ نے آیت قومو للہ ہی نازل کی تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کیا ہر عبادت ہی بہت گریجولی ہم پہ رکھی ہے تاکہ لوگوں کو مشکل نہ لگے تو شروع میں ہو سکتا ہے کہ اتنا ٹائم خاموش رہنا مشکل ہو تو اجازت تھی جیسے آج بھی طواف کے اندر ہے کہ ضرورت کی بات انسان کر سکتا ہے لیکن نماز میں اب یہ چیز منع ہو گئی جو میں نے آپ کو روایت بتائی کہ یسر کی نماز ہے تو اس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ غزو خندق کے موقع پر آپ نے فرمایا ان کفار نے ہمیں درمیانی نماز نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اللہ ان کی قبروں گھروں اور پیٹوں کو آگ سے بھر دے مت مطلب اس میں سے راوی کو شک ہے کہ کیا کہا تھا گھر کے تھے یا قبریں کہیں تھی اسی طرح ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام ہیں ابو یوسف وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے قرآن پاک لکھنے کا حکم دیا اور فرمایا جب تم اس سائد حافظ علیہ السلات الوسطی پر پہنچو تو مجھے بتا دینا فرماتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یایت حافظ و علیہسلاط الوسطی و سلاۃ الصری للہ کان دین لکھوائی اور فرمایا میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یہ ترمیزی کی روایت ہے یعنی ایک استراحت ہے اس میں ہم اپنے اوپر آج غور کریں تو ہماری عصر کی نمازیں کہاں جاتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ سب سے مشکل نماز جو ہوتی ہے وہ عصر کی ہوتی ہے دن کی نمازوں میں اس طرح سے کہ وقت جانے والا ہوتا ہے اگر تو آپ شروع وقت میں پڑھ لیں تو پڑھ لیں اور اگر آپ نے شروع میں نہیں پڑھی تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ پھر لیٹ سے لیٹ ہی ہوتی جائے گی تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ عصر کو بطور خاص فوراً پڑھا جائے آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض جگہوں میں باقی نمازیں اتنی لیٹ نہیں پڑھی جاتی جتنی عصر کی نماز پر لیٹ پڑھی جاتی ہے اور عموماً اختلافی باتوں میں یہ بات بھی ہے کہ اس نماز کو جلدی پڑھیں یا دیر سے پڑھیں تو جب وقت ہو گیا تو ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں پھر اس کے لیے ایک اور بھی ہمیں بہت اچھی روایت جو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں فرشتے ان کی ڈیوٹی فجر اور عصر کی نماز پہ چینج ہوتی ہے تو اگر ہم ارلی وقت میں پڑھیں گے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو گواہی دیں گے کہ ہم آئے تھے یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور جب گئے تھے تو تب بھی نماز پڑھ رہے تھے تو لہٰذا پہلی چیز تو اسے عصر کی نماز کو وقت پہ ادا کرنا اور اس کی حفاظت کی ہے دوسری بات ہم اس آیت کے حوالے سے کریں گے قوم للہ لاہ خان تین پہ قوم قیام نماز کا ایک حصہ ہے قیام کے بغیر نماز نہیں ہوتی اب یہاں یہ بات ہے کہ انسان نماز میں کھڑا رہے ہلے نہیں بات نہ کرے خاموش رہے لیکن بعض باتیں ایسی ہیں کہ جس میں تھوڑی بہت حرکت کی جا سکتی ہے تو ہم یہاں چند باتیں اس ناطے سے کریں گے کہ کن حالات میں نماز میں تھوڑی سی حرکت ہو سکتی ہے اور روایتیں ہی رکھوں گی آپ کے سامنے تاکہ بات جو ہے وہ صحیح آپ تک پہنچ جائے پہلی چیز یہ کہ اگر امام بھول جائے تو جو نماز پڑھنے والا ہے وہ پیچھے سے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے اور اگر عورت ہے تو وہ تالی بجا سکتی ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو قوم اللہ ہی کان تین عام حالات ہیں اس میں حرکت نہیں کرنی کھڑے رہنا ہے قیام کرنا ہے نماز کا حصہ ہے رکن ہے اس کے علاوہ ایکسیپشنل کیسز میں پہلی چیز کیا آتی ہے کہ اگر امام بھولے تو حرکت ہو سکتی ہے جیسے تالی بجانا ہے تو تھوڑا سا تو اس میں موومنٹ ہوگی پھر دوسری بات اگر کرت کرتے ہوئے امام بھول جائے تو پیچھے پڑھنے والا جو ہے وہ اس کو بتا سکتا ہے یعنی اگر کوئی آیت صحیح نہیں پڑھی یا جھٹک گیا تو پیچھے والا بول سکتا ہے یہ بھی انشاءاللہ قوم اللہ کانتین کے خلاف نہیں ہوگا صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے عمر بن عوف کے لوگوں میں صلح کرانے کے لیے علیہ وسلم ان کے قبیلے میں گئے ظہر کا وقت ہو گیا تو ابو بکر صدیق نے نماز پڑھانا شروع کر دی اتنے میں آپ بھی پہنچ گئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہوئے صحابہ کرام نے تالی بجائی جس سے ابو بکر صدیق متوجہ ہوئے اور پیچھے کی طرف دیکھا تو آپ پہلی صف میں کھڑے تھے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو نماز پڑھاتے رہنے کا اشارہ کیا لیکن ابو بکر صدیق نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے اور نفس وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی پھر نماز کے بعد فرمایا کہ تالی بجانا مردوں کے لیے ہے اور مرد سبحان اللہ کے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے یہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسی کوئی کنڈیشنز ہو جائیں کہ جس میں صف بنانے کا کوئی معاملہ ہو یا صفوں کو تبدیل کرنے کا تو اس میں حرکت ہو سکتی ہے اب یہاں تو یہ صرف اتنی سی چیز ہے نا لیکن عام طور پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں عموماً جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو صفوں کو صحیح نہیں رکھتے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور صف کے اندر یعنی اگلی صف میں جگہ دیکھے تو وہ موو کر کے اگلی صف میں جا سکتا ہے اتنی حرکت کی اجازت ہے پھر اسی طرح ایک اور حرکت کیا ہو سکتی ہے کہ اگر گرمی کی وجہ سے زمین تپ رہی ہو تو نمازی اپنے سجدے کی جگہ پر کپڑا بچھا سکتا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جیسے جائے نماز وغیرہ یا کوئی ایسی چیز عام طور پہ تو لوگ زمین پہ ہی پڑھتے تھے اس دور میں اب تو خیر رواج ہی بن گیا کپڑے پہ پڑھنے کا لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے اتنی اجازت ہے پھر آپ دیکھیے کہ تھوڑی سی حرکت کی ایک اور صورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت جب نفس وسلم سلم نماز پڑھتے اور میں اپنے پاؤں لمبے کیے ہوئے ہوتی یعنی لیٹی ہوتی تو سجدے کے وقت آپ مجھے ہاتھ لگاتے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو میں پاؤں لمبے کر لیتی یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے اب آپ دیکھیے یہ موومنٹ ہے نا تھوڑی سی جہاں سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ کہ ان کے گھر کتنے چھوٹے تھے دوسری یہ پتہ جی۔ چلتا ہے اگر کوئی لیٹا ہو سائڈ پہ اگر کچھ ہو تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا اور تیسری بات ہے کہ اندھیرا ہوتا تھا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور بہت ہی پیاری حرکت کا موقع ہے ایک روایت رکھوں گی آپ کے سامنے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے انہی کے پاس نفس وسلم کی باری تھی آپ آدھی رات کو اٹھے اور وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے یہ دیکھ کر حضرت ابن عباس نے بھی وضو کیا اور آپ کے پاس جا کر بائیں طرف کھڑے ہو کر نماز میں شامل ہو گئے آپ نے ابن عباس کے سر پر ہاتھ رکھا پھر دائیں کان کو پکڑا اور انہیں پکڑ کر پیچھے کی طرف سے دائیں جانب کر دیا یعنی اس سے خلاصہ کیا نکلا کہ اگر کوئی صف میں صحیح جگہ پہ نہ کھڑا ہو تو اس کو ادھر سے ہٹا کے دوسری طرف کیا جا سکتا ہے کیونکہ امام کے رائٹ پہ بھی ہونا چاہیے اور لیفٹ پہ کوئی دائیں پہ کھڑا نہیں ہوا بائیں پہ تھا تو آپ نے ان کو دوسری طرف کھڑا کر دیا پھر اسی طرح آپ دیکھیے نفلی نماز کے دوران اگر والد یا والدہ پکارے تو بھی نماز توڑ کر ان کی بات سننا چاہیے اس پہ انشاءاللہ سورہ انفال فال میں آئی ٹوینٹی فور میں تفصیل سے بات ہوگی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک صحابی تھے ابو ورزہ اسلمی اپنے گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں سنبھالے نماز پڑھنے لگے یعنی گھوڑا باندھنے کی جگہ نہیں ملی تو اس کی جو لگام تھی وہ پکڑ لی گھوڑا لگام کھینچنے لگا اور ابو برزہ بھی ساتھ ساتھ چلتے گئے تصور کیجئے ذرا اب گھوڑا بھاگ نکلا نماز میں اب یہ بھی چلتے رہے یہ دیکھ کر ایک خارجی کہنے لگا یا اللہ بوڑھے کا ستیا ناس کر جب ابو ورزہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس خارجی سے کہا کہ میں نے تمہاری بات سن لی اور میں نے نفس سلم کے ساتھ سات آٹھ جہاد کیے اور میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں پر آسانی کیا کرتے تھے اور مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ اپنا گھوڑا ساتھ لے کر لوٹوں نہ کہ اسے چھوڑ دوں اور وہ جہاں چلا جائے اور میں مصیبت میں پڑ جاؤں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے یعنی بعض دفعہ سفر میں ہیں اب آپ دیکھیے کہ گھوڑے کو باندھنے کی جگہ نہیں تو اس کی نکیل ہاتھ میں پکڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے بعض دفعہ آپ اپنے بچوں کو پکڑ کے پڑھتے ہیں اسی طرح ایک چیز جو حرکت کرنے کی ہے وہ اسی میں آپ کے سامنے رکھنے والی ہوں ایک موقع پہ نفس وسلم کے پاس ایسے آئے کہ اپنی نواسی یعنی آپ کی بیٹی کی بیٹی گرینڈ ڈاٹر امامہ بنت اب کو یہ زینب کی بیٹی تھی کندھے پر اٹھائے رکھا آپ نے نماز پڑھنا شروع کی جب رکوع کرتے تو اماما کو زمین پر بٹھا دیتے جب سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہوتے تو اسے اپنے کندھے پر بٹھا لیتے سبحان اللہ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے ابو قطادہ کی روایت سے اور بعض جگہ رکوع میں بھی آتا ہے کہ رکوع میں بھی آپ ایسا ہی کرتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگلی بات آپ کیا نوٹ کریں گے کہ بچے والی ماں اگر بچہ رو رہا ہے یا مشکل ہے کچھ تو اس کو اٹھا کے پڑھ سکتی ہے اور جب رکو یا سجدے میں جانا تو بچے کو نیچے بٹھا دے تو اتنی ہلکی سی موومنٹ یہ کرنے کی اجازت ہے اس میں اسی طرح بعض دفعہ آپ کہیں نماز پڑھتے ہیں آپ کا بیگ آپ کے کندھے پہ ہے تو آپ اس کو بھی اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں نماز اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ اس دور میں عورتیں بھی مسجدوں میں جاتی تھیں کہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسے لمبا کر دوں پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بچے کے رونے سے ماں کے دل پر کیسی چوٹ پڑتی صحیح بخاری کی یہ روایت ہے تو لہٰذا حافظ علیہ السلاماتی وسلات الوسطی وقوم ہی کان نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ کی نماز کی اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ قانت اب یہ تو تھی عام حالات کی بات لیکن بعض حالات ایکسٹرا ہوتے ہیں عام حالات سے بھٹ جاتے ہیں یعنی جس میں ایک موقع ہوتا ہے جنگ کا تو اس کے لیے کیا فرمایا فضا خف تم اور پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سواری پر پڑھ لو فضا امین تم پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کما تو پھر اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے کہ اس نے تم کو سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے یہاں سے اب حالت خوف کی جی۔ نماز کی بات ہے خوف کے ساتھ نماز کا کیا تعلق ہے بعض دفعہ میدان جنگ میں لوگوں کو نماز پڑھنی پڑتی ہے تو اس صورت میں بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ انسان سواری پہ پڑھنا چاہے سواری پہ پڑھ لے حالات کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ بعض ایسی بھی جنگیں لڑی گئیں کہ صحابہ کرام گھوڑوں پہ ساتھ ساتھ لڑائی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنی اپنی نماز کی نیت کیے ہوئے تھے ان چیزوں سے اب یہ دیکھیے کہ نماز معاف نہیں ہے جنگ ہو حالات اچھے ہوں برے ہوں اچھے دن ہوں مشکلات ہوں لیکن انسان ہر حال میں نماز پڑھے گا یعنی اگر حالت خوف میں پیدل ہو یا سواری پر سوار ہو تو نماز پڑھتے رہو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں اور صلاۃ الخوف کی بہت ڈیٹیل صورت نصاب میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے یہاں صرف اتنی ہی بات اس میں کافی ہے کہ ہر حال میں موقع کی مناسبت سے نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی چھوڑنی نہیں نماز اور اس سے یہ نہیں مراد کہ نماز اب اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھنے لگیں یا اگر سواری پہ ہیں تو فرض بیٹھتے اس پہ بات ہو چکی ہے پیچھے بھی کہ فرض نماز کا حصہ کیا ہے کہ قیام کیا جائے تو قیام کو آپ ختم کر دیتے ہیں تو وہ پھر نماز آپ کی نہیں رہتی مجبوری اور بات ہے بیماری کی صورت میں یا بیڈ پہ ریسٹ پہ ہیں پھر اس میں تو آپ دیکھیے کہ آپ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا دین کتنا خوبصورت ہے کہ جو انسانوں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا خیال کرتا ہے اور کوئی ایسا دین نہیں ہے ہمارا کہ جس میں لوگوں کو بوجھ بنایا جائے اس کے اوپر اس بات کو اور وہ اس چیز کو اپنے لیے ایک مشکل سمجھنے لگے اللہ کے علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کے گھر اور اہل مال میں سے سب کچھ تباہ ہو گیا اللہ الزی یفو تو و مالہ کسی کو یہ خبر ملے ذرا تو کیا لگتا ہے چلیے سوچیے ذرا ایک لمحے کے لیے خدا نخواستہ کسی کو ایک لمحے کے لیے خبر ملے کہ تمہاری یہ فلاں اور فلاں اور فلاں کا انتقال ہو گیا ایک دم کیا چوٹ پڑتی ہے دل پہ کوئی برداشت کر سکتا ہے اور اگر کوئی کسی کو یہ پتہ چلے کہ تمہاری عصر کی نماز آج چھوٹ گئی تو کیا اتنا ہی صدمہ دل پہ آتا ہے ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایک عالم تھے تو ان کی بچی کا کوئی کسی کا انتقال ہوا تو لوگ افسوس کے لیے گئے تو انہوں نے کہا آج میری ایک بچی کا انتقال ہوا اور تم لوگ افسوس کرنے آ گئے لیکن کل میری یا ایک موقع پہ میری عصر کی نماز قضا ہوئی تھی اور کوئی میرے سے اس چیز پہ تعزیت کرنے نہیں آیا تو لہٰذا ہم سب کو اپنی نمازوں کو دیکھنا ہے کتنی ضروری ہے یہ نماز اور کتنی ہی نمازیں جو اس وقت شاپنگ کی نظر ہوتی ہیں بازاروں میں جاتے ہیں تو ہوتی ہیں اور جاب پہ جانے کے لیے ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیتے ہیں یہ کہاں کا قانون ہے نماز اپنے وقت پہ اگر ہم نے نماز کو اپنی مرضی سے ہی پڑھنا ہے تو ضرورت ہی نہیں تھی اتنے وقت مقرر کرنے کی لیکن وہ لوگ جو باصول نہیں ہوتے وہ اصولوں کو پسند نہیں کرتے جو لوگ آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں یاد رکھیں کہ وہ کسی کے دیوی انسٹرکشنز کو ہدایات کو قبول نہیں کرتے اسی طرح وہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے اسی طرح آپ دیکھیے کہ کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو بھی انسان حرکت کر سکتا ہے سب چھوڑ سکتا ہے تاکہ وہاں سے نکلے اور کوئی دوسرا پھر اس کی جگہ پوری کرے گا اور وہ ناک پہ رومال رکھتے ہوئے نکلے گا تاکہ دوسرے سمجھ جائیں کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے